ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ لا الرحیم إلا هو لفظ الہ کی تعریف ہو رہی تھی اور وہ بارہ نکات کہ جن کا تعلق الہ کے ساتھ ہے ان میں سے نہایت اختصار کے ساتھ دو نقطوں پر گفتگو ہو چکی ہے الدعا نمبر دو اتوکل تیسرا نقطہ وہ ہے الاستغاثہ یہ بڑے اہم نکات ہیں ہر نقطے کو ذہن نشین کیا کرے الاستغاثہ کا مطلب ہے ما فوق الاسباب امور کے اندر اشیاء کے اندر مدد طلب کرنا نسرہ طلب کرنا مدد طلب کرنے والے کو عربی میں مستغیث کہتے ہیں اور ما فوق الاسباب امور میں جس سے مدد طلب کی جائے اس کو عربی میں غوث کہتے ہیں مدد طلب کرنے والا مستغیث اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کو غوث کہتے ہیں غوث جس ذات کو اور جس ہستی کو سمجھا جائے گا ضروری ہے کہ اس ہستی کے اندر تین صفتیں پائی جائیں تین اوصاف ہیں جو ذات جو ہستی ان تین صفات کے ساتھ متصف ہوگی وہ غور سے اور جس ہستی میں یہ تین صفات نہیں ہوں گی یہ تین شرائط نہیں پائے جائیں گے اسے ما فوکل اسباب امور میں غور سمجھنا انتہائی غلط ناجائز اور کبھی ترین شرک ہوگا یہ تین شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس ہستی کی طاقت اور قوت لامحدود ہو یہ پہلی شرط کہ جس کو غوث سمجھا جائے گا اس کی طاقت اور قوت لامحدود ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو غوث سمجھا جائے گا اس ہستی کے قریب کبھی غم اور پریشانی آئی بھی نہ ہو غم اور پریشانی سے وہ دور ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہستی کسی بھی حوالے سے بے بس بے کس اور مجبور نہ ہو یہ تین شرطیں ہیں اس کی میں مثالوں کے ساتھ وضاحت کروں گا لیکن اگر آپ غور کریں گے مخلص ہو کر تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھیں گے اور غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی ہستی یا ذات نظر نہیں آئے گی جس میں یہ تین شرطیں پیج جائیں کہ اس کی طاقت اور قوت لامحدود ہو نمبر دو پریشانی اور غم اس کے قریب نہ بھٹکے نمبر تین وہ بے کس بے بس اور مجبور نہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں اگر ہے تو بتائے اور اسی بات کو بطور چیلنج کے اللہ نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے امئی یجیب المستر اذا دعاہ و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الہ انہی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا ہے اور آگے سے سوال کیے الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بات الہ کی ہو رہی تھی الہ کوئی ایسا الہ ہے ما اللہ اللہ کے ساتھ جس کے اندر یہ بیٹھ بیٹھے کوئی نہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مجموعہ فتح میں فرماتے ہیں کہ اما لفظ الغوث لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ لفظ غوث لا الا اللہ اس لفظ کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب الجوائز کے اندر فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کے لیے غوث کا لفظ استعمال کرے گا اور ما فوق الاسباب امور اور اشیاء میں اس کو غوث سمجھے گا بلکہ غوث کا ساتھ فرماتے ہیں کہ آزم کا لفظ بھی استعمال کرے گا غوث آزم تو فرماتے اعظم اسمن من تسمیت ہی بالغوث سن لو اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی کوئی شخص غوث کا استعمال کرے گا تو زمین کی پیٹھ پر یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا اور اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑی بغاوت ہوگا اس لیے اللہ کی مخلوق میں عظمت کے لحاظ سے رفت کے لحاظ سے شان اور مقام کے لحاظ سے منقبت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمام جنات سے بڑھ کر تمام ملائکہ سے بڑھ کر تمام انبیاء سے بڑھ کر یہ درجہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ادا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو عظمت میں شان میں مقام میں امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے جب نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو آئیے ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ غوث کے اندر جو تین صفتیں ہیں ان میں کوئی صفت آپ میں پائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو غوث کہہ سکے مثلا پہلی صفت یہ ہے کہ غوث وہ ہستی ہے وہ ذات ہے جس کی طاقت اور قوت لامحدود ہو جس میں کمزوری کا پہلو ہی نہ ہو آئیے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے بڑا آسان معاملہ ہے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ غزوہ عہد کے بعد چونکہ غزوہ عہد میں نبی علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے آپ کے سر مبارک پر چوٹے ہیں اور مبارک ماتھے سے خون بہ رہا تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا حل عطا علیہ کا یومن کان اشد من اہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے میدان میں جو آپ تو تکلیفیں پہنچی ہیں اس سے بڑھ کر بھی کبھی تکلیف پہنچی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد رقی تو من قومی کی ماں لکی تو ایشا رضی اللہ عنہ آپ کی قوم کے ہاتھوں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں وہ تو تکلیفیں پہنچی ہی پہنچی لیکن جو بات آپ نے پوچھی کہ عہد کے اندر جو تکلیف پہنچی اس سے بڑھ کر کبھی پہنچی تو اس کا جواب یہ ہے سب سے زیادہ تکلیف مجھے عہد میں نہیں پہنچی بلکہ طائف کی وادی میں پہنچی جس کا نقشہ سیدنا موسا بن اقبا کھیلتے جو کہ موقع کے گواہ ہیں فرماتے ہیں کہ بڑی شفیقانہ ہمدردانہ لہجے میں نبی علیہ السلاط اسلام نے طیف لوگوں کو طیف والوں کو جمع کر کے توحید کی دعوت پیش کی وہ غیر محسوس طریقے سے سنتے بھی رہے اور انہوں نے کیا کیا کادو کادو لہو صفائی نے اللہ طریقی ہی ایک دم طیف والو نے نبی علیہ السلام کے دیں اور بائیں دو لمبے قطاریں بنا لی لمبی قطاریں اور لمبی قطاروں کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اپنے داموں کو پتھروں کے ساتھ بھی بھر لی اور قطار کے شروع والوں نے کہا محمد چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی علیہ سات اسلام ان دونوں قطاروں کے بیچ سے جب چلنے لگے واپس جانے لگے تو جو ہی موسا بن اقبا کہتے ہیں نبی علیہ سات اسلام نے اپنا دایا پاؤں اٹھایا چلنے کے لیے تو دائیں قطار والوں نے آپ کے پاؤں بار پر پتھر دے مارا جب آپ نے بیاں پاؤں اٹھایا تو بیں قطار میں جو لوگ تھے انہوں نے بیں پاؤں پر پتھر مارا حتیٰ کہ فرماتے ادم لائے نبی سات اسلام کے دونوں نفیس مبارک پاؤں کو خون کے ساتھ انہوں نے رنگین کر دیا ازا ازل الحجارت ہجا رہ کا جب پتھروں کی بارش نے نبی علیہ السلام کو نڈھال کر دیا کا ارض آپ زمین پر بیٹھ گئے جو ہی آپ زمین پر بیٹھے فیا خزون اب ہی فہو قیم اوباش آئے اور نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دیا اور آپ کو چلنے پر مجبور کر دیا اور پتھروں کی بارش ہے آپ آہستہ آہستہ چلتے جا رہے فرماتے ہیں کہ اچانک جب میں نے محسوس کیا کہ پتھروں کی بارش تھم گئی رک گئی اور ایک دم میں نے یوں محسوس کیا کہ میرے اوپر بادل آ گئے ہیں بادلوں نے سایہ کر لیا میں نے بادلوں کی طرف دیکھا فائزہ فیحا جبریل وہ بادل کیا تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے اور جبریل علیہ السلام اسلام نے کہا اے اللہ کے رسول لقد سمیا ان اللہ کا سمیا کا لکا تیف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نوٹ کر لی ہے آپ نہ گھبرائیں اللہ نے میرے ساتھ ملک الجبال کو بھیجا ہے یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے اس کی بات سنیں یہ پہاڑوں پر جس فرشتے کے کنٹرول ہے یہ ملک الجبال میرے ساتھ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الجبال نے مجھے سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ آج اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ آج وہی کچھ کرو جس کا تمہیں محمد حکم دے آپ آپ حکم دیں آپ نہ روئے ان شیتا ان شیتا ان کا علیہ ملاسبے آپ اگر چاہیں تو طائف کے وادی کے جو فیر جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں کو میں قریب کرتا ہوں اور اس قدر قریب کروں گا کہ طائف کے لوگوں کو جس طرح چکی کے اندر دانے کو ڈالا جاتا ہے وہ آٹا بن جاتا ہے ان پہاڑوں کے پاٹ بنا کر ان کو میں آٹے کی طرح رکھ کر دوں آپ کیا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بل ارجو اللہ ان یخرج بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلابہم میں یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بھی ہی میں دنیا میں ان لوگوں کو پیسنے کے لیے نہیں آیا ان کے وجودوں کو آٹا بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں پر امید ہوں یہ نہ صحیح ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو توحید کے متوالے ہوں اور شرک کی دلدل سے اپنے آپ کو بچا لیں اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سامنے مجھے باغ نظر آیا باغ کے پہلے درخت کے نیچے میں جا کر بیٹھ گیا اب سنیے نبی علیہ السلام جب وہاں جا کر بیٹھے اب اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پہلی گفتگو کیا ہے اللہ انی اشکو الہی کا ذوف قوتی اے اللہ تو جانتا ہے کہ تو طاقتور ہے اور میں محمد کمزور ہوں اب بات طاقت کی آ گئی کہ غوث وہ ہے جس کی قوت اور طاقت لامحدود جس میں کمزوری کا پہلو نہ ہو نبی علیہ السلام بیٹھ کر پہلا نقطہ یہی اللہ کے آگے رکھتے ہیں اللہ انی اشکو اشکولی کا ذوف قوت اے اللہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں میری کمزوری تیرے سامنے میں تو کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے وہ قلت ہی اے اللہ میرا اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اس وقت میں بے ساز و سامان ہوں میں نہتہ ہوں اور تو اسباب کا محتاج ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ طائف والوں نے جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں جتنی تکلیفیں پہنچائیں مجھے اس تکلیف کی بھی کوئی فکر نہیں ہے بس مجھے فکر ایک بات کی ہے کہ کبھی میری زندگی کی کسی موڑ پر تو مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑنا اے اللہ مجھے غم نہیں ہے اس چیز کا کہ طیب والوں نے کیا کیا ہے ہاں ہاں بس تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا یہ ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ کی طاقت کا اعتراف کر رہے اظہار کر رہے یہ پہلی صفت ہے جب نبی علیہ سات اسلام کے ساتھ کہ آپ کی طاقت اور قوت لا محدود نہیں ہو سکتی آپ کے بعد کائنات میں اور کون ہے لو کسی میں صفت ایسی ہے دوسرا نقطہ یہ جہاں تک معاملہ پریشانی کا ہے غم کا ہے کہ پریشانی اور غم اس کے قریب نہ جائے آپ کا کے امام محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیں اللہ کبیر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کا ایک حصہ صحیح بخاری میں ہے اور یہ حدیث تفصیل کے ساتھ مستد احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج ہو گئی اور میں میراج سے واپس آ گیا میں حتیم میں بیٹھا تھا حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے جو لوگ حج یا عمرے کے حوالے سے گئے وہ اس جگہ کو جانتے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے میں حتیم میں بیٹھا تھا کہ اچانک قریشی نے مجھے گھیر لیا ایک دم قریشی آگے آگے دائیں بائیں ایک دم قریشیوں سے پورا حتیم بھر گیا اور ایک دم انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ کہ آپ نے سیر کی یوں یوں آپ گئے ہیں جی ہاں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم جھوٹ جھوٹا کو نہیں کہتے ہاں البتہ سالتنی عن اشیاء من بیت المقدس سے انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تجارت کی غرض سے کئی مرتبہ ملک شام جا چکے ہیں اور بیت المقدس کو ہم نے بارہا دیکھا ہے اب آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں مسجد اقسا میں آپ گئے ہیں آپ یہی کہتے ہیں ہم بھی گئے ہیں ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ ان سوالوں کو جواب دیں حالانکہ نبی علیہ السلاط اسلام کوئی بیت المقدس کا معائنہ کرنے نہیں گئے تھے بیت المقدس کے دروں کو دیواروں کو ماپنے اور پیمائش کے لیے نہیں گئے تھے کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں مینار کتنے ہیں آپ اس لیے تو نہیں گئے تھے آپ ایک لہذے کے لیے گئے اور ایک مقصد کے تحت گئے اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے لیکن نہیں انہوں نے کہا ہمارے سوالات اور سوالات کرنے لگ گئے نبی علیہ السلام فرماتے لم اسبتہا انہوں نے جتنے بھی سوال کیے کسی کا مجھے جواب نہیں آتا تھا میرے دماغ میں بیت المقدس کا وہ نقشہ نہیں تھا جس کے متعلق وہ پوچھ رہے تھے اور آگے آپ نے کیا فرمایا فرماتے فکر تو قربتن ماں کتو یہ الفاظ صحیح مسلم میں فرمایا کہ اس دن مجھے اس قدر پریشانی ہوئی اس قدر غم ہوا آگے سے سوال ہاں بتائیں کھڑکیاں بتائیں دروازے بتائیں بولتے کیوں نہیں کچھ تو بتاؤ فلاں چیز بتاؤ فرماتے اس دن مجھے اتنی پریشانی ہوئی میری پوری زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئی یہ کون ہے محمد اور رسول اللہ پریشانی اور آپ فرمایا کرتے تھے فعین احدن من امتی لئی صحابہ بے مصیبت بادی اشد علیہ من مصیبتی لوگوں جو تکالیف جو مشاکل جو پریشانیاں میرے اوپر آئی ہیں قیامت تک میرے بعد میرے کسی امتی پر اس طرح کے غم آ ہی نہیں سکتے آج نہیں سنتا سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جس دن میرے اوپر الزام لگا بہتان باندھا گیا اس قدر پریشانی میرے سر کے اوپر تھی میں کہتی ہوں اگر میری اس پریشانی اور غم کو اہد پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا اہد پہاڑ بھی اس پریشانی کو برداشت نہ کر سکتا لیکن آگے فرماتی لوگوں میری دنی زندگی کی ایک نہیں لاکھوں کی پریشانیاں جمع ہو کر اللہ کے پیغمبر کی پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ نبی علیہ السلام اس قدر پریشان غوث کے لیے یہ دوسری شرط ہے کہ پریشانی اور غم اس کے قریب نہ آئے فرماتے کہ ماں قرب تو قربتن ماں قرب تو مسلح جب قریش نے مجھے گھیر لیا اور سوالات کی بچھار کر دی اس دن مجھے اتنی پریشانی ہوئی اتنی پریشانی زندگی میں کبھی نہیں اب میں کبھی اپنے دامن میں دیکھتا ہوں کبھی سر اٹھاتا ہوں شرمندگی ہے ان کو نہیں دیکھتا سامنے مجھے عقیل کا گھر نظر آتا حتیم کے سامنے جو پہلا گھر تھا وہ سیدنا عقیل کا تھا سیدنا علی کے بھائی ہے عقیل کے گھر کو دیکھتا کبھی دہ طرف دیکھتا پریشان فجی بل مسجد وہ آنا انو ہتہ دادا دار عقیل اس غم میں اور پریشانی میں میں بیٹھا تھا اور وہ چیخ رہے تھے اپنے سوالوں کو دہرا رہے تھے اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ عقیل کے گھر کے سامنے کسی نے آ کر بیت المقدس کو آ کر رکھ دیا فجی ابل مسجد وزیا دونا دار عقیل حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ عقیل کے گھر کے سامنے بیت المقدس کو آ کر رکھ دیا گیا ہے اب انا انظر اب میں بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ عقیل کے دروازے کے سامنے بیت المقدس موجود ہے اب میں نے کہا پوچھو اپنے سوالوں کو دوبارہ دوہراؤ وہ سوال دوہراتے رہے میں محمد جواب دیتا رہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غم پریشانی غوث وہ ہے کہ غم اور پریشانی جس کے قریب ہی نہ بڑھ گئے اور تیسرا نقطہ کیا ہے غوث کو سمجھ لو اور پھر اپنے زمین سے پوچھو کہ غوث کون ہے اللہ کی علاوہ کے اور علاوہ ہے جس کو آپ غوث سمجھ سکے تیسری شرط یہ ہے کہ غوث وہ ہے جو بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی حوالے سے بے بس بے کس اور مجبور نہ ہو بے بس نہ ہو بے کس نہ ہو مجبور نہ ہو وہ ہے غوث جہاں تک معاملہ ہے محمد اور رسول اللہ کا آپ کی بے بسی کو بے کسی کو مجبوری کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے فرمایا فلا اللہ کا باخ اور سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو آپ کے دل میں ایک تڑپ ہے تڑپ اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لیں لیکن آپ مجبور ہیں کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ مجبور ہیں آپ ان کو آپ کے بس میں ہو تو ان سب کو ایک ہی لمحے میں ہدایت دے دیں اگر آپ کے اختیار پہ ہو اگر آپ بے بس نہ ہوں بے کس نہ ہو تو ایک لمحے میں ایک ہی لمحے میں پورے مکے والوں کو آپ تو ہی تسلیم کر دیں ایمان تسلیم کر دیں اور آپ کے اندر تڑپ یہ ہے تڑپ یہ ہے فلا اللہ کا باخ نفس کا اللہ آسار علم یو منو بے حاظ الحدیث ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کے دل میں جو تڑپ ہے کہیں یہ تڑپ آپ کو دنیا سے ختم نہ کر دے یہ تڑپ ہے آپ کے جذبات ہیں جس کو اللہ نے پیش کیا ہے لیکن آپ مجبور ہیں آپ مجبور ہیں سگا چچا فوت ہو رہا ہے فوت ہو گیا ایمان نہیں لایا نبی علیہ السلاط اسلام روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے جا اللہ نے قرآن کریم نازل کر دی لا تہدی من احببت ولاکن اللہ من شاہ آپ کیوں روتے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا واضح نصیحت کرنا آپ کا کام ہے ہدایت کی باتیں بتانا ہدایت دینا میرا کام ہے لا تہدی من احببتا آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ یہدی شاد یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے بڑا سے پوچھتا ہوں اس ہدایت کے حوالے سے آپ مجبور تھے کہ نہیں کہاں کتنا فرق ہے ابو طالب کے درمیان اور سیدنا بلال کے درمیان کیا فرق ہے وہ ایک زر خرید غلام ہے زر خرید غلام نہ علاقائی تعلق نہ برادری رشتہ نہ کوئی اس کی کوئی خاص ہمدردیاں نبی علیہ اسلام کے ساتھ اور دوسری طرف ابو طالب علاقائی رشتہ خاندانی تعلق چچا اور ہمدردیوں کے پہاڑ پہاڑ ہر موڑ پہ ساتھ دینا حد درجہ محبت کرنا حد درجہ پیار کرنا ابو طالب نے نبی علیہ اسلام کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب جانا اپنی اولاد سے زیادہ بلکہ شام کی طرف جا رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے میں چلوں گا قافلے والوں نے کہا بچے کو نہ لیجئے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام ابو طالب کے دروازے پر معصوم بچے کھڑے ابو طالب نے جاتے ہوئے مڑ کے دیکھا کہ پیچھے محمد دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے بچہ روتا ہے باپ لے کے نہ چلے باپ تو بچہ روتا ہے سربراہ لے کے نہ چلے بچہ پیچھے روتا ہے ابو طالب نے کہا تم جاؤ ملک شام میں ساری تجارت کو لات مارتا ہوں اپنے بھتیجے کے محمد کو روتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا واپس آ گیا اپنے رخسار کو اپنے بیٹے بھتیجے کے رخسار کو اپنے رخسار پہ رکھتا ہے اور چومتا ہے ہمدردیاں ہیں محبت ہے اور پیار ہے لیکن قرآن کہتا ہے ان کا محبت اپنی جگہ پر ہے ہدایت کے معاملے میں آپ بے بس ہیں آپ مجبور ہیں جب قرآن کریم کی آیت سیدنا بلال کو معلوم ہوئی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلال کو دیکھا اس قدر خوش ہے اس قدر خوش ہے اتنا خوش ہے ہم نے بلال کو کبھی نہیں دیکھا تھا بلال خیریت تو ہے جی ہاں ماتا ابو طالب خوش اس لیے ہوں کہ آج ابو طالب کا انتقال ہو گیا ام و رسول اللہ اللہ کے پیغمبر گجل بلال کسی کے رونے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا مات کفرے خوش اس لیے ہوں کہ کفر میں مر گیا بلال یہ کون سی خوشی ہے خوشی تو یہ ہوتی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان مسلمان ہو کے مر جاتا سیدنا بلال نے کہا نہیں خوش اس لیے ہوں کہ ابو طالب کے مرنے پر جو آیت نازل ہوئی ہے اس آیت سے ایک مسئلہ مجھے معلوم ہوا ہے اس نے مجھے خوش کر دیا ہے اس آیت سے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے محمد کے ہاتھ میں نہیں ہے میں اس لیے خوش ہوں اگر ہدایت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی لا محالہ سب سے پہلے آپ خاندان قریش کو ہدایت دیتے مکہ والوں کو ہدایت دیتے مدینہ والوں کو ہدایت دیتے طائف والوں کو ہدایت دیتے پتہ نہیں ہماری باری کب آتی لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ گھر کے سامنے گھر ہے ابو طالب کا اللہ نے ہدایت نہیں دی اللہ نے بلال کو ہرشا سے بلا کر محمد کا غلام بنا دی ہے کس کے ہاتھ میں ہے کون مجبور ہے اور کون مجبور نہیں ہے کون بے بس ہے اور کون بے بس نہیں ہے جو غوث ہے وہ مجبور نہیں جو مجبور ہے وہ غوث نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اے فاطمہ اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ممالی معاشیت سلینی ممالی معاشیت دنیا کے اندر میرے مال میں سے جس چیز کا بھی مطالبہ کرنا ہے کر لے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے ہوگا میرے بس میں میں دے دوں گا لیکن اس گھمنڈ میں نہیں آنا قیامت کے حوالے سے اس گھمنڈ میں نہیں آنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں میں محمد کی لخت جگر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس گمنڈ میں نہیں آنا شیا اگر قیامت کے دن تو اللہ کی گرفت میں آ گئی میں محمد نہیں چھڑا سکوں گا بتاؤ کون بے بس ہے کون مجبور ہے کون بے قص ہے یہ تینوں شرطیں اگر آپ غور کریں گے کہ وہ ہستی جس کی طاقت اور قوت لامحدود ہو وہ ہستی کہ غم اور پریشانی اس کے قریب نہ آئے وہ ہستی جو کسی بھی حوالے سے بے کس بے بس اور مجبور نہ ہو تو یہ سفتیں اللہ کی قسم نہ کسی جن میں ہیں نہ کسی فرشتے میں ہے نہ کسی نبی میں ہے یہ سفتیں ہیں ایک اللہ میں وہ غوث ہے امن یجیب المستر ازادہ یہ ہے غوث لفظ کو سمجھو اس کی باریکیوں کو سمجھا اس لفظ میں اس جملے میں جو قوت ہے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں الہ کو سمجھو تو صحیح اتنی بڑی قوت جو آپ نے حدیثیں سنی ہے کہ اس اس کلمے میں اتنی قوت ہے اتنی قوت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ کلمہ کسی کے پاس ہوگا تو کلمہ کسی وظیفے کا نام نہیں ہے کسی ذکر کا نام نہیں ہے کسی ورد کا نام نہیں ہے کسی دعا کا نام نہیں ہے اللہ کی قسم لا الہ اللہ کے اندر مسلمانوں کا پورا منحج موجود ہے پورا عقیدہ موجود ہے پورا ضابطہ موجود ہے پورا دستور موجود ہے یہی تو وجہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا ایک شخص کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ ننانوے رجسٹر ہوں گے ننانوے رجسٹر کون فرما رہے ہیں محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ ہر رجسٹر ہر رجسٹر اتنا طویل ہوگا اتنا طویل کہ جہاں تک اس بندے کی نگاہ جا رہی ہوگی اس کا اتنا لمبا رجسٹر ہوگا بتا اتنا بڑا رجسٹر ہوگا اور اتنے بڑے رجسٹر کو جب کھولا جائے گا تو کتنے گنا ہوں گے فرمایا ننانوے رجسٹر ہوں گے گنا ہوں گے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا قربان جائے اس بندے کے پاس ایک اس بندے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی پرچی بھی ہوگی اس پرچی میں کیا ہوگا لا الہ الا اللہ ہوگا اس پرچی کو دوسرے دوسرے پرنے میں رکھا جائے گا فمالت بہن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی وہ پرچی دوسرے ترازو میں رکھی جائے گی ترازو کا وہ پڑھنا نیچے بیٹھ جائے گا ننانوے رجسٹوں والا اوپر اٹھ جائے گا اتنی جو قوت ہے تو آخر وہ الہ جو ہے اس الہ کو سمجھے تو صحیح کہ توتے کی طرح یہ جملہ رٹا ہوا ہے رٹوایا جاتا ہے شر کے دلدل میں ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے پڑھوا بھی رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بس میری کامیابی کا راز اسی میں ہے اس کلمے کو سمجھو پورا عقیدہ ہے منحج ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے